السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم انٹیلیجنٹ سسٹمز کے بارے میں بات کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو انٹیلیجنٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور یہ جو عام سافٹ ویئر سسٹمز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کا رول کیا ہے انٹیلیجنٹ سسٹمز کا آج کل کی کمپیوٹنگ میں اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی دیکھی تھیں جن کی مدد سے یہ انٹیلیجنٹ سسٹمز بلڈ کیے جاتے ہیں تو یہ انٹرنل سسٹمز ہوتے کیا ہیں یہ خاص طرح کے سافٹ ویئر سسٹم یا software hardware combination systems ہوتے ہیں کہ جو کمپلیکس کام کر سکتے ہیں اور ان کاموں کرنے میں جو اپنی یہ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں وہ اسٹریٹجیز ان اسٹریٹجیز سے خاصی ملتی جلتی ہیں جو ہیومن مائنڈ یوز کرتا ہے تو جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں جس طرح انسان سوچتے ہیں اگر ہم ایک ایسا سافٹ ویئر کا پیکج لکھ ایز ایسا پروگرام لکھ سکیں جو اس سوچ کے طریقے کو فالو کرے تو ہم کہتے ہیں کہ this is an intelligent system تو کون سی ایسی پرابلمس ہیں جو انٹیلیجنٹ سسٹم کے ذریعے سالو کی جا سکتی ہیں ہر طرح یہ انٹیلیجنٹ سسٹم کے ذریعے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں صرف خاص خاص جو مشکل پرابلمس ہیں ان کے لیے انٹرنل سسٹمز اپروپریٹ ہوتے ہیں کہ ان کا سلوشن تلاش کر سکیں ان میں تین پراپرٹیز آپ کو دیکھنی چاہیے ایک تو ایسی problems which are not well understood یعنی ایسی پرابلمس جن کو لوگ اچھی طرح سمجھ نہیں پائے جس طرح میں نے ویدر کی ایگزامپل دی تھی یا پھر اسٹاک مارکیٹ کس طرح اوپر نیچے جاتی ہے نو بڑی انڈرسٹینڈس دیٹ تھوڑا سا لوگوں کو پتا ہے لیکن نو بڑی انڈرسٹینڈز دا ہول پروسیس تو اس کے لیے ان چیزوں کو پرڈکٹ کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ ایسی سچویشن ہو جہاں پہ بہت ساری ایکسیپشنز ہوں یعنی سیدھے سیدھے رولز نہ بنا سکیں ایک رول بناتے ہیں اس کے دس ایکسیپشن ہوتی ہیں یا پھر ایسی چیزیں ایسی سچویشن جہاں پہ پرابلم خاصی کمپلیکس ہو اور اس کا سولوشن تو معلوم ہو ہمیں لیکن وہ سولوشن بھی خاصا کمپلیکس ہو اتنا کمپلیکس ہو کہ اگر اس کو اس سولوشن کو ہم کمپیوٹ کریں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہو تو ایسی سچویشن میں بھی یہ جو انٹیلیجنس سسٹمز ہیں they have the potential of providing you with a reasonable solution again زور یہاں پہ ہے پوٹینشیل پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ there are guarantees they will provide you یعنی آپ انہیں ٹرائی کریں دیر از سم چانس کہ آپ کو فائدہ ہوگا اپلیکیشنس بے شمار ہیں ان کی ہم نے بات کی تھی گیمز کی بتری گیمز ایسی اور آج کل کی زیادہ انٹرسٹنگ گیمز جتنی بھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انٹیلیجنٹ کمپوننٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ انپرڈکٹیبل اینڈ دیئر فور زیادہ ایکسائٹنگ بنتی ہیں اس کے علاوہ امیج ریکنیشن کے ٹاسک جو ہیں یا پھر بعض اوقات میڈیکل ڈائگنوسس کے ٹاسک جو ہیں روبوٹکس ہے بزنس میں بھی جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اسے اسے مختلف مختلف طرح کے پیٹرن تلاش کرنا یعنی ڈیٹا میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا ڈیٹا میں سے انٹیلیجنس ایکسٹریکٹ کرنا یہ سب کام جو ہیں یہ انٹیلیجنس سسٹمز کے ذریعے کیے جاتے ہیں ہم نے چار ٹیکنیکس کا کا تذکرہ کیا تھا کہ جو عموماً یوز کی جاتی ہیں انٹیلیجنس سسٹمس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے پہلے ہم نے نیورل نیٹ ورکس کی بات کی تھی نیورل نیٹ ورکس وہ ٹولز ہیں کہ جو شروع میں تو لوگوں نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ ہیومن برین کو ممک کرنا چاہتے تھے اس کو بنانا چاہتے تھے لیکن بعد میں وہ ٹاسک خاصا مشکل نکلا لیکن جو چیزیں انہوں نے ڈیولپ کی تھی انہوں نے یہ دیکھا وہ they are quite useful for solving certain types of problems دوسری ٹیکنیک جو ہم نے دیکھی تھی وہ جینیٹک الگریدمس کی تھی اور اس کا بیسس ڈاون کی وہ ایولیوشنری تھیوری ہے وچ از جسے ہم مختصر طور پہ کہتے ہیں survival of the fittest that which you do is you look for various solutions ان میں جو فٹسٹ سولوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا میوٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھتے ہیں سو جینیٹک الگریدمس اگر آپ نے یوز کرنے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو پرابلم سالو کرنی آتی ہے یا نہیں لیکن ایک چیز کا آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کو ایک سولوشن دے دیا جائے you should be able to recognise کہ یہ اچھا سولوشن ہے یا نہیں ہے اگر کسی پرابلم کے بارے میں آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے یعنی آپ ایک اچھے سولوشن کو اپریشیٹ کر سکیں اس کو دیکھ کے پہچان سکیں تو جینیٹک الگ ٹرائی کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو رول بیس سسٹم جو ہے وہ جس طرح ہم ریزننگ کرتے ہیں نا اگر میں یہ کروں گا تو وہ ہوگا تو وہ کروں گا تو یہ ہوگا اس طرح کی ریزننگ پہ بیس کر کے رول بیس سسٹم بنائے جاتے ہیں فضی لاجک والے سسٹم جو ہیں وہ تھوڑے سے ذرا اور بھی ریزننگ سے ملتے ہیں کیونکہ عموماً جب ہیومنز ریزننگ کرتے ہیں وہ ایگزیکٹ نہیں بلکہ اپروکسیمیٹ ریزننگ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں یا پھر یہ کہ اگر ٹیمپریچر سیونٹی ڈگریز ہو وہ کہتے ہیں اگر گرمی ہو یا پھر اگر میں تھوڑا دور جاؤں تو بہت زیادہ تھوڑا دور کچھ کم یہ یہ اپروکسیمیٹ ریزننگ ہو رہی ہے تو فضی لاجک جو ہے ایسی لینگویج یوز کرتی ہے یعنی اپروکسیمیٹ ریزننگ کی لینگویج یوز کرتی ہے تو اس لیے بعض ڈومینز میں بعض پرابلمز میں جس طرح ہیومن سوچتے ہیں جس طرح انسان سوچتے ہیں اس کو فضی لاجک کے لیے ماڈل کرنا خاصا آسان ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ چار ٹیکنیکس تو یہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرابلم ہو آپ نے ان میں سے کوئی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے کس طرح سلیکٹ کریں وہ تو آپ جو کریں گے سو کریں گے لیکن سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو خود ان ٹیکنیکس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے ان ڈیپس پتا ہونا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلیکشن جو ہو وہ صحیح نہ ہو اور یہ بھی کہ جو ریئل پرابلمس ہوتی ہیں جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بھی ایک ٹیکنیک سے کام نہ چلے ہو سکتا ہے تو دو ٹیکنیکس کو مکس کر کے آپ کو چلانا پڑے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں تین بڑے ایکسائٹنگ ایریاز جو آرٹیفیشل آرٹیفیشلی انٹیلیجنس کے آج کل بہت ہاٹ ہیں ان کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا ایک پھر اس کو میں بتا دوں ایک تو روبوٹکس کا ہے یعنی ایسی مشینز جو وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آج سے پہلے شاید ہیومنس کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اٹانومس ویب ایجنٹس یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں جو اٹونومس ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی ویب پہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں کچھ سرچ کرتے رہتے ہیں یا مختلف چیزیں آپ کے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہوتے جائیں گے اور آخری چیز جو بزنس میں بہت یوزفل ہے جو اور باقی پروفیشن میں بہت یوزفل ہیں وہ ہیں ڈیسیجن سپورٹ سسٹمس یعنی ایسی سافٹ ویئر جو ایک پروفیشنل کو ہیلپ کرے ڈیسیجن میکنگ میں وہ اس کے لیے ڈیسیجن نہ لے بلکہ اس کو اسسٹ کرے اس کو ہیلپ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں web agents decision support system robotics جو ہیں یہ ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ ان کا رول بڑھتا جائے گا تو ضرور یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات آج ہم نے بات کرنی ہے ڈیٹا مینجمنٹ کی یہ جو ڈیٹا مینجمنٹ کا آج کا لیکچر ہے یہ it's the first lecture of a two part series آج ہم بات کریں گے کہ جناب یہ جو data intensive computing task task ہوتے ہیں یعنی ایسے جس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے ان میں کیا کیا ایشوز ہیں کیا کیا پرابلمس ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں یعنی جو بڑے سادے سے سمپل سے ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کس طرح کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں ان کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس میں پرابلمس کیا ہوتی ہیں آج ہم یہاں پہ جا کے تقریباً رک جائیں گے لیکن نیکسٹ ٹائم جو اس ٹو پارٹ سیکوینس کا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بات کریں گے اور نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہے وہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز ہے اس کا آخری اور چوتھا لیکچر بھی ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو جناب آج کا ٹاپک ہے ڈیٹا مینجمنٹ اگر میں ایک چھوٹا سا پروگرام لکھ رہا ہوں جس میں چند درجن ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ان کو میں نے ادھر سے ادھر کرنا ہے تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنا ہے that's not a big deal اس میں کوئی اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے لیکن اگر ایسی سچویشن ہو جس میں سگنیفیکینٹ نمبرز انوالوڈ ہوں آف ڈیٹا ایلیمنٹس وہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ ملینس آف ڈیٹا ایلیمنٹس ہوں ملینز کا بلینز ہو ٹریلینز ہو آج کل تو ایسی بھی اپلیکیشنز ہیں جس میں ملین ٹریلین یعنی ٹین ریس پر ایٹین اس تعداد ان کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہے ان کو کسی طرح ہینڈل کرنا ہے ان کو کسی طرح کیٹلاگ کرنا ہے ان کو کسی طرح طریقے سے آرگنائز کر کے رکھنا ہے تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ اچھے خاصے ڈیٹا ایلیمنٹس ہو وہاں پہ you have to be very careful you have to be very methodical in how to handle that data تو آج ہم ان سچویشن کی تھوڑی سی بات کریں گے اس سلسلے میں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایک بڑا مشہور اسٹور ہے Bholi books dot com it's a large online book store اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ لمبا چوڑا سا ایک بک اسٹور ہے اس کی انوینٹری میں ملینز آف بکس ہیں روزانہ سینکڑوں بکس نئی آ بھی رہی ہوتی ہیں اور بعض پرانی کتابیں جو ان کو فیز آؤٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہ جو بکس آ رہی ہوتی ہیں جو پرانی بکس ہوتی ہیں ان کے پاس ان کی پرائز کانسٹنٹ نہیں ہے ہر تیسرے مہینے ہو سکتا ہے کہ پرائز تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے تو یعنی پرائز کیا ہے price is a data element and that element is changing نہ صرف یہ کہ بکس چینج ہو رہی ہیں کہ کون کون سی بکس ہیں بلکہ ان کی پرائسز بھی بعضوں کا چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ یہ جو ان کے پاس اتنی ساری انوینٹری میں بکس ہیں ان میں سے ہزاروں بکس روز شپ بھی ہوتی ہیں کسٹمرز کو نہ صرف یہ کچھ شپ ہوتی ہیں کچھ واپس بھی آتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں آئی ہے اس میں یہ گڑبڑ تھی ہے وہ تھا تو انوینٹری جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے آن اے ڈیلی بیسس تو یعنی کہ انوینٹری کے نمبر جو ہیں دے آر ڈیٹا ایلیمنٹس ان کو ہینڈل کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ ایک آڈر ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ کہ انڈیویجل بکس کی پرائسز کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض اوقات والیوم ڈسکاؤنٹس ہوتی ہیں کہ جناب اگر آپ چار کتابیں خریدیں گے تو آپ کو فائیو پرسینٹ آف ملے گا اور یہ بھی کہ یہ جو میں ایک آرڈر شپ کر رہا ہوں میں یہ کہاں کر رہا ہوں فرض کریں یہ اسٹور جو ہے یہ کراچی میں لوکیٹڈ ہے انہیں نیو یارک سے ایک آرڈر آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو یہ زیادہ پیسے چارج کریں گے بنسبت ایسے آرڈر کے جو کہ کورنگی سے آتا ہے اور یہ بھی کہ یہ شپ کس طرح کیا جائے گا اگر میں نیو یارک کو اسے شپ کرنی ہے تو میں اسے بائی ایئر بھی کر سکتا ہوں اور بحری جہاز کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں ظاہر ہے دونوں کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بائی ایئر جائے گا وہ سب سے تیز جائے گا لیکن اس کی کاسٹ بھی سب سے زیادہ ہوگی اگین یہ بائی ایئر جائے گا اس کی کاسٹ ہے بائی سرفیس جائے گا بائی شپ جائے گا ان کی بھی کاسٹ ہے یہ these are all data elements اسی طرح جب بھی ان کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ وہ مختلف طرح کے پرٹیکولرز دیتا ہے اپنے بارے میں کہ جی میرا یہ نام ہے فون نمبر میرا یہ ہے ای میل ایڈریس میرا یہ ہے میرا اسٹریٹ ایڈریس یہ ہے اس کے علاوہ جو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ جی میرے پاس فلانا کریڈٹ کارڈ ہے اس کا یہ نمبر ہے اور اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ یہ ہے all these are data elements روز نت نئے ڈیٹا ایلیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ فرض کریں میں نے آج یہاں بھولی بکس پہ جا کے ایک آرڈر پلیس کیا تو جب میں نے آرڈر پلیس کر دیا آرڈر شپ ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا جتنا بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے اس کو صاف کر دیں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس ریکارڈ کو رکھتے ہیں ان دا ہوپ کہ اگر میں چار دن کے بعد یا چار سال کے بعد دوبارہ کو آرڈر پلیس کرتا ہوں تو وہ جو ریکارڈ رکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے میری آرڈر پلیسمنٹ مجھے آسانی ہو جاتی ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ یہ جو میں نے انہیں اپنی پرٹیکولرس دیے ہیں اس پہ کچھ یہ سرچز کر کے اور میرے بائنگ پیٹرنس کو دیکھ کے یا پھر جہاں میں رہتا ہوں اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ اسپیشل ڈیلز آفر کر سکیں تو اس لیے جب ایک کسٹمر ایک آرڈر پلیس کرتا ہے اس کا ڈیٹا وہی رہتا ہے وہ کہیں سو اگین یعنی ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں نئے کسٹمر آ رہے ہیں لیکن نہ صرف ہم نے ان کا ڈیٹا رکھنا ہے بلکہ پرانے کسٹمر ہیں اس کو بھی مینٹین کرنا ہے یہ ساری کی ساری جو ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یعنی آرڈرس پلیس ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بعض بکس جو ہیں واپس بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ انوینٹری جو ہے وہ بھی فلکچویٹ کر رہی ہے انوینٹری میں نئے آئٹمز آ رہے ہیں یا پھر یہ کہ انوینٹری میں جو آئٹمز ہیں ان کی تعداد اوپر نیچے ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ڈیٹا ایلیمنٹ جو ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں تھاؤزنڈ پر ڈیٹا ہے نہ صرف یہ کہ وہ چینج ہو رہا ہے اس میں نئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں it's a very complex problem keeping track of all those data items taking care of all those data items that is called data management تو ڈیٹا مینجمنٹ ہم کیا کرتے ہیں یہ کانسٹنٹلی چینجنگ جو کنڈیشن ہے یہ کانسٹنٹلی چینجنگ سینیریو جو ہے اس کو ہم ذرا انڈر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں رہیں یہ ڈیٹا جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹا جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے اس کو مینج کرنا it's not a trivial task اتنا آسان کام نہیں اس میں بے شمار پرابلمس ہیں اس کام کو کرنے کے لیے بڑی ڈسپلنڈ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے بڑا پوری اٹینشن سے اگر کام آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے اور گڑبڑ کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں ان کچھ نقصانات کا تھوڑی دیر میں ہم تذکرہ کریں گے لیکن کی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بھولی بکس ڈاٹ کام کو صحیح طریقے سے چلانا ہے اس کے آپریشن کو اسموتھ رکھنا ہے اس کے آپریشن کو پروفٹیبل رکھنا ہے میرے حق میں بہتر ہے کہ میں اپنے ڈیٹا کو صحیح طریقے سے مینج کروں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے میں مینج کرنا چاہتا ہوں مجھے کس کس ٹائپ کی پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا صحیح طریقے سے مینج کرنے کے لیے پانچ چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا ایک تو ڈیٹا انٹری کی پرابلمس ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا اپ ڈیٹ کی پرابلمس ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا انٹیگریٹی کی پرابلمس ہیں سیکورٹی کی بھی پرابلمس ہیں اور ڈیٹا ایکسیسبلٹی کی بھی پرابلمس ہیں تو یہ جو پانچ چیزیں میں نے بتائی entry updates integrity security and accessibility آئیے اب ان کا ایک ایک کر کے ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں تذکرہ کرتے ہیں دیکھیے انوینٹری میں نئے ٹائٹلز آ رہے ہیں اس کے علاوہ نئے کسٹمرز بھی آ رہے ہیں یعنی all the data needs to be entered زیادہ تر اس میں ڈیٹا جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی اینٹر ہو جاتا ہے تو we have to make sure کہ وہ جو آٹومیٹک ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے اس میں سے بعض ڈیٹا جو ہے وہ مینولی بھی انٹر ہوتا ہے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو مینولی ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے وہ ایکوریٹلی انٹر uh, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دیکھیے مینولی ڈیٹا جو خاصا انٹر ہوتا ہے اس میں سے کسٹمر کا رول خاصا ہوتا ہے اسی نے تو اپنا نام ٹائپ کرنا ویب سائٹ پہ جا کے اسی نے تو اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے کسٹمر کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ غلط کریڈٹ کارڈ نمبر تو ٹائپ نہیں کر رہا آپ یہ تو نہیں دھیان رکھ سکتے کہ وہ کسی اور کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر ٹائپ کر رہا ہو لیکن کم از کم یہ تو دھیان رکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کوئی الفابیٹیکل کیریکٹر نہ ڈال دے یا کوئی اسپیشل سمبل نہ ڈال دے you have to take care of that کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے بعد میں گڑبڑ کا ہوگی آپ کے سسٹم میں ہی ہوگی نا کیونکہ ہوگا یہ آپ کو ایک عجیب و غریب سا کریڈٹ کارڈ نمبر ملتا ہے اسے آپ ویزا یا ماسٹر کارڈ کے پاس بھیجتے ہیں آپ کو جواب آتا ہے کہ یہ تو انویلڈ ہے اگر آپ شروع میں ہی کسٹمر کو بتا دیتے تو یہ پرابلم نہ ہوتی اب ہوگا کیا کسٹمر نے انویلڈ نمبر ڈالا ویزا ماسٹر کارڈ کے پاس گیا وہاں سے جواب آیا اب آپ کسٹمر سے کانٹیکٹ کریں گے کسٹمر پھر آپ کو نیا دے گا اینڈ اتنا بڑا ایک سائیکل اور اس میں ہوا کیا ٹائم ویسٹ ہوا so what you try to do is آپ کسٹمر کو ایسا یوزر انٹرفیس دیتے ہیں وچ از اسمارٹ انف کہ وہ کسٹمر کو گائڈ کر سکے اگر کسٹمر کو غلطی کرے اگر وہ ایک انویلڈ ڈیٹا دیتا ہے یہ انٹرفیس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسٹمر کو بتا دے کہ بھائی جان تھوڑا سا اسے ایڈجسٹ کر لیں یہ تو تھی ڈیٹا انٹری کی بات that is one part of the problem دوسری پرابلم جو ہے وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بکس ہیں ان کی تعداد چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی انوینٹری میں نہ صرف یہ ہو سکتا ہے ان کی پرائسز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ شپنگ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں کہ آج میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک خاص کمپنی کے ذریعے بھجوا رہا تھا اب کوئی دوسری کمپنی جو مجھے اس سے بہتر ڈیل کرتی ڈیل دیتی ہے تو میں اس کے ذریعے بھجوانا چاہتا ہوں تو میرے شپنگ شپنگ کاسٹ کا پورے پورا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اسی طرح کسٹمر جو ہیں میرا ایک کسٹمر ہے کل کو وہ رہتا تھا شادمان میں آج وہ رہ رہا ہے کورنگی میں تو مجھے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا ظاہر ہے کسٹمر میری اس میں ہیلپ کرے گا لیکن اس کو اسسٹ کرنا میرا کام ہے اس کام میں بھی یعنی یہ جو کسٹمر کو میں نے ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اس کام میں بھی میں نے کسٹمر کی ہیلپ کرنی ہے through an intelligent user interface ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بھولی بکس پہ وہ یہ کہ مختلف طرح کی آتی ہیں ڈسکاؤنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں کچھ سیل لگ جاتی ہے کہ جی آج سمر سیل ہے آج اسپرنگ سیل ہے آج فلانی سیل ہے آج ڈھمکانی سیل ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی پرائسز تو وہ رہتی ہیں لیکن ان کا اسٹرکچر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کہ you are you start to give me be five percent discount ten percent discount اور وٹ ایور سو اگین اس کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ سارے سارے سارے کے سارے ایکشن جو یہ اپ ڈیٹ ریکوائر کرتے ہیں اس میں ایز اے ڈیٹا مینیجر آپ کا یہ فرض ہے کہ جتنی بھی اپڈیٹس ہوں یہ ایکوریٹلی ہوں جتنی بھی اپڈیٹس ہوں اس کے ذریعے ویلڈ ڈیٹا جو ہے سسٹم کے اندر جائے ان ویلڈ ڈیٹا سسٹم کے اندر نہ جائے so as a as a data manager آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے تیسرا ایشو جناب اور وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے سیکورٹی کا that issue is very very critical for this book store اگر سیکورٹی پہ بھولی بک بکس ڈاٹ کام کو کنٹرول نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کسٹمر ان کے پاس آنے چھوڑ دیں فرض کرے ایک ہیکر صاحب جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ اٹیک کرتے ہیں اور کچھ کسٹمر کے کریڈٹ کارڈ نمبر پکڑ لیتے ہیں اخبار میں وہ چھپ جاتا ہے کہ جناب اس ویب سائٹ پہ اٹیک ہوا تھا اور آپ کے کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہے سیف نہیں ہے اس ویب سائٹ پہ اب تو کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ تو اسپیشلی جو کسٹمر کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کی سیکورٹی کا خیال رکھنا it's a very very critical task اگر بھولی بکس ڈاٹ کام اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرے گی ان کا بزنس نہیں چلے گا ایک تو یہ ڈیٹا ہے اور دوسرے ان کا اپنا بزنس ڈیٹا ہے دیکھیں نا اگر کسٹمر کو پتا لگ جائے کہ آپ کی آج کل کس کس چیز میں کیا کیا سیلز ہو رہی ہیں یا پھر اگر اگر کسی آپ کے کمپیوٹر کو پتا لگ جائے کہ آپ کے پاس جو کسٹمر آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے مختلف کیریکٹرسٹکس کیا ہیں ان کے ڈیموگرافکس کیا ہیں تو اس سے آپ کا کمپیوٹر جو فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ چاہیں گے کہ وہ ڈیٹا جو ہو وہ بھی خاصی حد تک سیکیور ہو یعنی کوئی انآتائز آدمی جو ہے آپ کے کسی بھی ڈیٹا کو ہاتھ نہ لگا سکے دیٹس واٹ یو وانٹ نہ صرف یہ پرسنس کمپیوٹر جو وہ بھی آپ کے سسٹم میں آ کے کچھ نہ کر سکے you want to ensure that اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں آپ انکرپشن یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنی کمیونیکیشن کریں چاہے وہ انٹر انٹرا کمپنی ہو یا پھر جب بھی آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو انکرپشن یوز کریں کسٹمر کا جب کریڈٹ کارڈ نمبر آپ کے پاس آتا ہے تو انکرپٹ ہو کے آئے دوسرے یہ کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر پرائیویٹ نیٹ ورک یا پھر اگر آپ کی کمپنی خاصی پھیلی ہوئی ہے ایک ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے اس کی صورت میں آپریٹ کرنے کی کوشش کریں because they are safer as compare to a public network آپ فائر والز یوز کر سکتے ہیں جس سے انآترائز اینٹری جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی انٹروژن ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان آتھرائزڈ ایکسس جو ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگ وائرسز کے ذریعے آپ کے سسٹم پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اچھے وائرس ڈیٹیکٹر ہونے چاہیے یہ تو کی بات ایک اور چیز جو ہے ہے وہ ڈیٹا ڈیٹا کی کی کی انٹیگریٹی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دو چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہونا چاہیے وہ کریکٹ ہونا چاہیے اور دوسرے یہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کریکٹ سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجل ڈیٹا ایلیمنٹ جو ہیں وہ فری فرام ایررز ہونے چاہیے وہ ایرونیس نہیں ہونے چاہیے کنسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلیش نہ کریں فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے وہ بتاتا ہے اس وقت دن ہے یا رات ہے ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ جناب دھوپ نکلی ہوئی یا نہیں نکلی ہوئی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو ڈیٹا ایلیمنٹ دن رات والا اس میں رات شو رہا ہو اور وہ جو دھوپ اور نہ دھوپ ہونے کا ہے اس میں دھوپ شو ہو رہی ہو یعنی رات میں دھوپ تو نہیں ہو سکتی دیٹس انکنسٹنٹ تو آپ کو اپنے ڈیٹا کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انڈیویجل ڈیٹا ایلیمنٹ ویلڈ ہو آپس میں بھی ان کا کوئی کلیش نہ ہو اب ڈیٹا کی انٹیگریٹی جو ہے جس کی ہم نے ہونا ہونا چاہیے چاہیے یہ مختلف طریقوں سے یہ انٹیگریٹی جو ہوتی ہے ضائع ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے کمپرومائز ہو سکتی ہے وہ کون کون سے طریقے سب سے پہلے تو یہ کہ ٹائپنگ ایرر کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک آپریٹر صاحب ہیں وہ غلط چیز ٹائپ کر دیتے ہیں دوسرے یہ کہ ڈیٹا یہاں سے کہیں اور میں ٹرانسمٹ کرتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے بیچ میں نوائز اور کسی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ میری ہارڈ ویئر مال فنکشن کر سکتی ہے میرے کمپیوٹر میں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے میرے ہارڈ ڈسک میں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے میرے نیٹورک کارڈ میں کہیں بھی وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ڈیٹا کی انٹیگریٹی خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ کوئی سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی بگ ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے ڈیٹا میں گڑبڑ ہو سکتی ہے آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی وائرس کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے کوئی آپ وائرس کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹا کو کھا پی جاتا ہے یا اس کو کرپٹ کر دیتا ہے اور ایک اور چیز جو ایک ڈیٹا مینیجر کی جاب کا حصہ ہے جس کا خیال رکھنا وہ یہ کہ اگر آگ لگ جاتی ہے یا پھر سیلاب آ جاتا ہے so as a as a data manager you plan for those situations کہ ایسی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کس طرح پھر ہم نے اپنے سسٹم کو ری اسٹارٹ کرنا ہے ری اسٹیبلش کرنا ہے جہاں تک انشور کرنے کا تعلق ہے کہ ڈیٹا انٹیگریٹی کو میں کس طرح انشور کروں اس کے تین چار طریقے ہیں جن کا ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ تین چار موٹے موٹی چیزیں ہیں جن کا آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے ایک تو ہے ٹائپ انٹیگریٹی کہ جہاں بھی کچھ ڈیٹا انٹر ہونا ہو اس کی کوئی ڈیفائن ٹائپ ہونی چاہیے یعنی کسی جگہ پہ اگر نمبرس انٹر ہونے ہوں تو وہاں پہ الفابیٹس کے انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے for example credit card number ہے عموماً کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہے وہ بارہ ڈیجٹ کے ہوتے ہیں تو اگر کوئی صاحب آٹھ یا نو ڈیجٹ کرے تو ظاہر ہے کہ اٹ شوڈ بی ریجیکٹڈ یا پھر تیرہ کرے وہ that should be rejected plus یہ بھی اس میں چیک ہونا چاہیے کوئی نان نومیرک کیریکٹر نہ آ سکے کریڈٹ کارڈ کے نمبر میں A B C D E F اس کا تو کوئی کام نہیں ہے تو جب بھی ایسا ہوتا ہے the system should be designed such کہ اس کو ایکسپٹ نہ کرے اس کو فلیک کرے اور ریکویسٹ کرے کہ جناب کچھ کیا جائے اس سلسلے میں دوسری ہے لمٹ انٹیگریٹی کہ دیکھیے میں ایج انٹر کرتا ہوں اپنی میں ٹو ایئرس کرتا ہوں فائیو ایئرس کرتا ہوں ٹین ایئرس کرتا ہوں نمبرز ہیں ٹھیک ہے کیا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس میں ٹائپ انٹیگریٹی اٹس فائن میں غلطی سے بجائے اپنی عمر سو سال بنانے کے جو ہے میں ون تھاؤزینڈ انٹر کر دیتا ہوں تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کو فلیگ کرے گا جناب یہ تو ٹھیک نہیں لگتا ذرا اس کو ٹھیک کریں اس طرح یہ بھی کہ ظاہر ایج نگیٹو تو نہیں ہو سکتی اس طرح کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہے وہ بھی نگیٹو نہیں ہو سکتا تو لمٹ انٹیگریٹی سے اس طرح کی پرابلمس جو ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے ریفرنشل انٹیگریٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جو چیک کی جانی چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہم انٹر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور کس لحاظ سے صحیح ہے اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاتا ہوں فرض کریں آپ ایک ایئر لائن پہ جا کے اپنے لیے ایک فلائٹ بک کر رہے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں فلائٹ نمبر 277 اس پہ میں نے جانا ہے اب 277 seven seven A flight number flight number اسی طرح ہی ہوتے ہیں تین ڈیجٹ کے ہی ہوتے ہیں فرض کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایئر لائن میں یہ پرٹیکولر فلائٹ ہو ہی نہ یعنی ان کی یہ فلائٹ ایگزٹ ہی نہیں کرتی ڈیٹا بیس میں کہیں بھی نہیں ہے تو جو ہی ڈیٹا انٹر ہوتا ہے نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فارمیٹ ٹھیک ہے یعنی نومیرک جگہ پہ نومیرک انٹر ہو رہا ہے الفابیٹیکل پہ الفابیٹیکل انٹر ہو رہا ہے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ یہ یہ آئٹم جو ہے یہ میرے ڈیٹا بیس میں ایگزٹ بھی کرتا ہے نہیں جس کو میں ریفرنس کر رہا ہوں جس کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ایسی طرح کی جب آپ انٹیگریٹی چیک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ we are checking the referential integrity of data اور فزیکل انٹیگریٹی وہ بڑی سادی سی چیز ہے فزیکل انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ویئر ایسی لیں جس میں کچھ ریڈنڈنسی ہو فار ایگزامپل اگر اس میں دو پاور سپلائیز لگی ہوں کہ کہ ایک فیل ہو جائے تو دوسری کین ٹیک اوور یا پھر یہ اس میں ملٹیپل سی پی یوز لگے ہوں کہ اگر ایک سی پی یو فیل ہو جائے تو second C P U takes over اس میں یو پی ایس لگی ہو کہ اگر بجلی نہ آ رہی ہو تو something be done about that اسی طرح یہ بھی کہ آپ اپنے ڈیٹا کو وقت کے ساتھ ساتھ بیک اپ کرتے رہیں فرض کریں کہ اگر آج آگ لگ جاتی ہے میرے سرور روم میں جہاں پہ میں نے اپنا کمپیوٹر رکھا جہاں پہ ایئر لائن کی بکنگ ہو رہی ہیں وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہی یہاں پہ آگ لگتی ہے میرا ایک اور سرور روم کہیں اور ہے کسی اور شہر میں دیٹ سرور ٹیکس اوور تو اس طرح میں اپنے سسٹم کی اپنے ڈیٹا کی فزیکل انٹیگریٹی انشور کرتا ہوں یعنی I have to take care of all sorts of these issues to ensure the integrity of my system یعنی physical integrity referential integrity type integrity and limit integrity اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں لیکن these are the four that you should really know about اب بات کرتے ہیں ڈیٹا مینجمنٹ میں جو ڈیٹا ایکسیسبلٹی کی پرابلمس آتی ہیں دیکھیے آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے آپ اس کو ویسے ہی نہیں ہارڈ ڈسک پہ یہاں وہاں رینڈملی اسٹور کر دیتے جب بھی آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ کہ اسے میں کسی صحیح طرح کے آرگنائز طریقے سے اسٹور کروں تاکہ جب مجھے دوبارہ اس ڈیٹا کی ضرورت پڑے اس کو سرچ کرنے میں مجھے آسانی ہو اگر میں چیزوں کو رینڈملی اسٹور کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے سرچ کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگ جائے ایک صاحب ہیں انہوں نے پہلے ایک بک آرڈر کی تھی اور وہ نئی بکس آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پرانا جو ریکارڈ تھا ایڈریس کا کریڈٹ کارڈ کا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اب اگر میں انہیں کہتا ہوں جناب ذرا آدھا گھنٹہ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ صاحب دوبارہ تو میرے اسٹور پہ نہیں آئیں گے so I should organise my data in such a way that it is it is accessible بڑی آسانی سے مل جاتا ہے بڑی ریپڈلی کوئی بھی ڈیٹا آئٹم جو میں نے ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے اس کو فائنڈ کیا جاتا ہے اس میں تو ایکسس ٹائم کو مینیمائز کرنا یہ یہ یہ ایک لحاظ سے ڈیٹا ایکسیسبلٹی کی پرابلم ہے اور as a data manager that should I ensure کہ ایکسس ٹائم جو ہوں گے ڈیٹا کے وہ بہت کم ہوں گے اگر دو کسٹمر ہیں یہ ایک اور پرابلم ہے کہ اگر دو کسٹمر ہیں وہ بیک وقت چیک کرتے ہیں کہ نا فلانی بک میں نے خریدنی ہے تو سب سے پہلے میرا سسٹم جو چیک کرے گا یہ بک ہے بھی میں اس وقت انوینٹری میں ہے نہیں فرض کریں ہے دونوں کسٹمر کو بتا دے کہ جناب ہے وہ دونوں اس کے لیے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں اب انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ جب میں نے چیک کیا تھا واقعی تھی لیکن صرف ایک کاپی تھی اب کیا ہوگا اب ظاہر ہے کہ اگر دو کسٹمر بیک وقت ایک ہی کاپی کے لیے آرڈر پلیس کر رہا ہے دونوں کو تو شپ نہیں ہوگی کسی ایک کو ہوگی گڑبڑ ہوگی نا اسی طرح ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایئر لائن میں ہم بکنگ کرا رہے ہیں میں بکنگ کرا رہا ہوں آپ بکنگ کرا رہے ہیں صرف ایک سیٹ اویلیبل ہے جب ہم سسٹم سے پوچھتے ہیں کہ سیٹ اویلیبل ہے وہ کہ ہاں جی ہے اب دونوں ہم دونوں اگر بیک وقت سے بک کرانا چاہیں گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ دونوں کو تو ایک سیٹ نہیں مل سکتی تو جناب ایسے موقعوں پہ آپ ایک اسکیم یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کن کرنسی کنٹرول کہ جب بھی ایک آئٹم پہ کنکرنٹ ایکسس ہوتی ہے یعنی دو لوگ بیک وقت اس کو ایکسس کرتے ہیں تو کچھ کنٹرول اسٹرکچر ہونا چاہیے جس کے ذریعے گڑبڑ نہ ہو یعنی ایک کنٹرول اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی صاحب ایک ڈیٹا کو ایکسس کر رہے ہو اس کو لاک کر دیں کوئی اور اس کو نہ دیکھ سکے جب یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں اس سے اور اس ڈیٹا کے کو دیکھنا ختم کر دیتے ہیں تب کوئی اور اس کو دے سکے اس دوران اٹ از لاکڈ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ خاصے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں ان کے پاس بہت سارے مکان آتے ہیں ان کے پاس کئی ایجنٹ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے دو آدمی فون پہ بات کر رہے ہیں اور دونوں جو ہیں ایک ہی مکان کو اپنے اپنے فون پہ سیل کر دیتے ہیں اس پرابلم کو اوور کم کرنے کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے کیا طریقہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ہر چیز کے ٹوکن رکھے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کسی بھی مکان کے بارے میں بات کرنی ہے پہلے اس کا ٹوکن اپنے قبضے میں کریں پھر بات کریں کیونکہ ٹوکن فزیکلی صرف ایک چیز ہے وہ بیک وقت صرف ایک آدمی کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے اس طرح یہ کنکرنٹ ایکسس جو ہے نا اس مکان پہ وہ ختم ہو جاتی ہے وہ یونیک ہو جاتی ہے صرف صرف ایک ایک آدمی آدمی کے کے پاس ایکسس آ جاتی ہے ایٹ اے ٹائم اس مکان بارے میں بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹوکن ہے تو as a data manager you have to take care of such situation well اور ایسی سچویشن کو آپ یہ کنکرنسی کنٹرول جو ہے اس کے ذریعے سالو کرتے ہیں جناب یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائے یہ سارے کے سارے ایشوز جو ڈیٹا مینجمنٹ میں ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کچھ ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ بھی بتری ٹیکنیکس ہیں اب ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے ان ایشوز کو مینج کرنے کے لیے میں اپنی سافٹ ویئر لکھ سکتا ہوں آئی کین ڈو دیٹ لیکن اس سے بھی ایک بہتر آئیڈیا موجود ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کے لیے بہت سارا ٹائم بچا سکتا ہوں ایفرٹ بچا سکتا ہوں پیسہ بچا سکتا ہوں کہ میں جا کے ایسی سافٹ ویئر خرید لوں کیونکہ ایسی سافٹ ویئر ملتی ہے بازار میں اور اس سافٹ ویئر کو کہا جاتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تو بجائے اس کے کہ میں اپنا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم لکھوں میں بازار سے جا کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم خرید سکتا ہوں اور اس طرح میرا جیسے میں نے بتایا ٹائم بھی بچے گا ایفرٹ بھی بچے گی پیسے بھی بچیں گے اور یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو میں خریدوں گا یہ جتنے بھی ایشوز میں نے ڈسکس کیے تقریباً سب کا سولوشن تقریباً سب کا سولوشن ڈیٹا میٹ اس data database management system میں موجود ہے تو جناب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک سافٹ ویئر کا پیکج ہوتا ہے nothing more than a software package یہ کیا کرتا ہے جناب یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا بیسز کو مینج کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں لیکن یہ بتایا چلوں بعض لوگ ڈیٹا بیس مینج سسٹم اور ڈیٹا بیس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے they are two different things database man system جو ہے it's a piece of software that operates on a database is not the database itself اسی طرح بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینج سسٹم اور ڈیٹا بیس کو اس طرح وہ کہتے ہیں یہ دونوں ملا کے انہیں ہم ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں نہیں جناب two separate entities database management system وہ سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرتا ہے ڈیٹا بیس وہ ریپوزیٹری ہے جس میں آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں so database management system جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے لیکن ایکچوئل ڈیٹا وہ ڈیٹا بیس میں رکھا ہوتا ہے so as a user I interact with database management system اس سے میں کچھ ریکویسٹ دیتا ہوں اور وہ پھر ڈیٹا بیس سے اس ریکویسٹ کی مدد سے مجھے ڈیٹا لا کے دیتا ہے یا نیا ڈیٹا وہاں پہ لکھتا ہے اسی طرح بجائے اس کے کہ میں ٹائپ کروں اپنی ریکویسٹ ہو سکتا ہے کہ میں ایک پروگرام لکھوں جس کے ذریعے میرا پروگرام جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے بات کر کے ڈیٹا کو مینپولیٹ کرے جو ڈیٹا بیس سسٹم میں پڑا ہوا ہے تو دوبارہ میں کہہ چلوں کہ database management system and database they are two distinct separate things database management system جو ہے it operates on the database and database stores the data in itself تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اٹ ٹیکس کیئر آف یہ جو اسٹوریج آپریشن ہوتا ہے یا پھر آپ نے ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے یا پھر آپ نے ڈیٹا چینج کرنا ہے یا اور بھی کئی چیزیں جو ڈیٹا کے مینجمنٹ کے بارے میں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے you do that through the database management system تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ایسے ٹولس ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے تو آپ بتاتے ہیں ڈیٹا بیس کو کہ یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ نے کس طرح رکھنا ہے کس طرح آرگنائز کرنا ہے اور ایسے بھی ٹولز ہوتے ہیں کہ جو رکھا ہوا ڈیٹا ہے اس کو مینیپولیٹ کس طرح کرنا ہے اس میں اگر نیا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے چیزیں چینج کرنی ہیں یا چیزیں وہاں سے ریڈ کرنی ہیں تو وہ کس طرح کرنی ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہیں خاصے فلیکسیبل طریقے خاصے فلیکسیبل ٹولس فراہم کرتے ہیں ان کاموں کے لیے تو میں پھر بتا دوں آپ کو کہ ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں جو کی فیسلٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس کے ذریعے آپ نیا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر پرانا ڈیٹا جو ہے اسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کوئریز بھیج سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو یعنی اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں کس نے خریدی ہیں دیٹس اے کوئری اور ڈیٹا بیس سے آپ یہ سوال پوچھتے ہیں through the database management system آخر چیز یہ کہ آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک لحاظ سے کئی کوئریز کی سمری سی ہوتی ہے آپ مختلف چیزیں پتہ کرتے ہیں پھر اس کو خوبصورت طریقے سے یوزر فرینڈلی طریقے سے ایک اسکرین پہ لکھتے ہیں اور وہ پھر آپ اپنے یوزر کو دکھاتے ہیں دیٹ از آپ نے یوزر کو ایک رپورٹ دکھائی ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں نا these are the key task of a database management system یہ تین کی فیسلٹیز ہیں جو تقریباً ہر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے ابھی تک ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کی جو کہ ایک ڈیٹا بیس کو مینج کرتا ہے ہم نے ڈیٹا بیس کی بات نہیں کی ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے تو بڑے سادے سے الفاظ میں ڈیٹا بیس جو ہے it's an organize collection of data تو یہ اس کی ڈیفینیشن آرگنائز کلیکشن ڈیٹا لیکن اس میں تھوڑا سا میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ اسے آرگنائز ایسے طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس میں چیزوں کو سرچ کرنا آسان ہو تو database it's a collection it's an organize collection of data organized in such a way that searching for things is straightforward is easy doesn't take much much time ایک اور بات یہ کہ کسی ڈیٹا بیس میں آپ دنیا جہان کی چیزیں نہیں رکھ دیتے عموماً ایسی چیزیں ایک ڈیٹا بیس میں ایک ڈیٹا بیس میں رکھتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق ہو مثلاً یہ کہ وی یو کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اگر ایک ڈیٹا بیس میں رکھیں دیٹ میک سینس لیکن اس میں ہم ساتھ کوئی عجیب و غریب مثلا یہ کہ وی یو کے جو فائنینشیل میٹرز ہے اس کا بھی ڈیٹا اسی ڈیٹا بیس میں ڈال دیں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے تو عموماً کسی ڈیٹا بیس میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ڈیٹا آئٹم ہوتا ہے وہ وہ ایک ہی ڈومین سے ان کا تعلق ہوتا ہے یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں آپ ڈیٹا رکھتے ہیں کسی ایک ڈیٹا بیس پہ مثلاً یہ کہ وہ جو بھولی بکس ڈاٹ کام ہے اس میں ہو سکتا ہے کسٹمرز کے جو پرٹیکولرز ہیں اس کا ایک ڈیٹا انوینٹری کا ایک اور سیٹ آف ڈیٹا ہو تو ان کو آپ دو مختلف ڈیٹا ایک میں کمبائن نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس سے بلا وجہ کمپلیکسٹی بڑھتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ڈیٹا جو ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ان کے ذریعے ڈیٹا کو آسانی سے مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور کوئری کیا جا سکتا ہے دے آر ڈیزائنڈ ان سچ اے وے کہ ان کے ذریعے جو آپ نے ڈیٹا آلریڈی رکھ دیا ہے ڈیٹا بیس میں اس کو اگر آپ ری آرگنائز کرنا چاہیں وہ بھی آسان ہو اس میں مزید ٹائپ کا ڈیٹا اگر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی آسان ہو سو so نہ صرف یہ کہ ان کے ذریعے آپ اچھی طرح انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں ری آرگنائز بھی آسانی سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں جب یہ at the lowest level store کیے جاتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر سسٹم میں تو ایک فائل میں نہیں اسٹور کیے جاتے بلکہ ایک فائلز ہوتی ہے اور وہ انٹر ریلیٹڈ فائلز ہوتی ہیں ان کی صورت میں یا کسی ہارڈ ڈسک میں یا کسی فلاپی ڈسک میں یا کہیں بھی اسٹور کیے جاتے ہیں اگزامپل وی یو کا اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کے نام ہیں ان کے والدین کا نام ہوگا ان کے فون نمبر ہوں گے گھر کا ایڈریس ہوگا ای میل ایڈریس ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ صاحب کون کون سے کورس لے چکے ہیں اور کون کون سے کورس اس وقت لے رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ جو پرانے کورس لیے ان میں ان کا گریڈ کیا تھا اور یہ بھی کہ ویو میں آنے سے پہلے ان کے ایجوکیشن کی کیا صورت حال تھی انہوں نے ایف اے کیا تھا ایف ایس سی کیا تھا بی ایس سی کیا تھا ایم بی بی ایس کیا تھا کیا کیا تھا تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے یہ ویو کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس میں ہوگا جہاں تک بھولی بکس کا تعلق ہے تو وہاں پہ جناب کسٹمرز کا ایک الگ سے ڈیٹا بیس ہے اس میں کسٹمرز کی ساری کی ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں اس میں کسٹمرز کے نام ان کے address phone number email fax یہ ساری چیزیں ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبر ہیں کریڈٹ کارڈ کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہے کریڈٹ کارڈ کا نام ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ کسٹمر جو ہے کہ شپنگ پریفرنس کیا ہے یہ اکثر و بیشتر ایئر کے ذریعے شپ کروانا چاہیں گے یا سرفیس میل کے ذریعے شپ کروانا چاہیں گے اور یہ بھی کہ انہوں نے آج تک کتنی بکس آرڈر کی ہیں یہ نہیں کہ اس وقت انہوں نے کون سی آرڈر کی ہوئی ہیں آج تک انہوں نے کتنی بکس آرڈر کی ہیں کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے نا ان کی آرڈرنگ کی ہسٹری جو ہے it is a very very useful piece of information جس کو بعد میں یوز کیا جا سکتا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بکس خریدی ہیں اس کے بارے میں ان سے کچھ پریفرنسز پوچھی گئی تھیں کہ انہیں کس ٹائپ کی بکس پسند ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ بھولی بکس کے کسٹمر ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتا ہے بھولی بکس کا ایک اور ڈیٹا بیس بھی ہے کئی ہیں لیکن ایک اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ انوینٹری کا ڈیٹا بیس ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے بک ٹائٹلس ہیں کون کون سی کتابیں ہمارے پاس ان کے ٹائٹلز کیا کیا ہیں ان کے آتھر کون ہیں پبلشر کون ہے وہ کس طرح کی بائنڈنگ ہے وہ سافٹ باؤنڈ ہے ہارڈ باؤنڈ ہے ڈیٹ آف پبلیکیشن کیا ہے اور ان کی کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایک چھوٹی سی سمری جو ڈسکرائب کرتی ہے بک ہے کیا ٹیبل آف کانٹینٹس بھی ان کا اس انوینٹری ڈیٹا بیس میں ہے اس کے علاوہ کسٹمرز نے جو ان ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے نا یعنی کوئی ریویو دیے ہوئے ہیں کچھ کامنٹس دیے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے جو مختلف جو نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے اس بک کو ریویو کیا ہے ان کے کامنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ ایمنٹری ڈیٹا بیس ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتنے آئٹمز اس وقت اویلیبل ہیں فلانی کتاب جو ہے اس کی سو کاپیاں پڑھی ہیں پچاس پڑھی ہوئی ہیں پچیس پڑھی ہوئی ہیں اور یہ کہ کتنی کاپیاں آن آرڈر ہیں ظاہر ہے پاپولر جو بکس ہوں گی نہ صرف ان کے ان کی خاصی آپ کے پاس کاپیاں ہونی چاہیے بلکہ یہ بھی کہ خاصی تعداد میں آپ نے آرڈر بھی کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت لوگوں نے خریدنی ہے اور یہ بھی کہ یہ جو پرٹیکولر بک ہے اس کے بارے میں کوئی اسپیشل آفر تو نہیں ہے وہ جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ سیل لگی ہوئی ہے فائیو پرسینٹ ٹین پرسینٹ کی تو وہ بھی انہوں نے اسی ڈیٹا بیس کے اندر رکھی ہوئی ہے ایک اور فائدہ ڈیٹا بیس کا یہ ہے کہ وہ یوزر کو آپریٹنگ سسٹم سے انڈیپینڈ کر دیتے ہیں دیکھیے ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ فائلس کی صورت میں اسٹور ہوتا ہے ان فائلس کو کون اسٹور کرتا ہے ان فائلس کو کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کا فائل مینیجر یعنی اس کا فائل سسٹم جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ڈیٹا بیس میں ہمیں بڑی کوئک ایکسس چاہیے ہم بڑی جلدی جلدی چیزوں کو ریڈ رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کیسا ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں جاننی پڑے گی تاکہ اس کے مطابق ہم چیزوں کو ٹیون کر سکیں تاکہ ہمارے ایکسس ٹائم جو ہیں وہ مینیمائز ہو سکیں اب ڈیٹا بیس کیا کرتے ہیں databases they take care of all these things یعنی یہ جو ڈیٹیلس ہیں نا انٹریکسیز جو ہیں اس کی کہ آپریٹنگ سسٹم کس طرح فائلوں کو اسٹور کرتا ہے ڈیٹا بیس کو اس کا پتا ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا ڈیزائن اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کا موسٹ ایفیشنٹ یوز کر سکیں تو اس وجہ سے ڈیٹا بیسز کا یوزر جو ہے اس سے او ایس کے بارے میں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہ ہو اچھا فائن اسے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیٹا بیس ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس پرٹیکولر او ایس کے لیے سارے کے سارے آپریشن جو ہیں ان کو افیشینٹلی کرے سب سے زیادہ افیشینٹلی کرے اسپیشلی آپ کے ایکسس ٹائم جو ہیں ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے ٹائم جو ہیں ان کو مینیمائز کرے so it's a very good convenience that a database provides database میں کیا اسٹور کیا جا سکتا ہے ایک زمانے میں تھا کہ آپ نمبر اسٹور کر سکتے تھے یا ٹیکس اسٹور کر سکتے تھے یا پھر بولینس بھی اسٹور کر سکتے تھے یعنی true false yes no type کی چیزیں لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے آج کل اینی تھنگ گوز آج کل کے جو ماڈرن ڈیٹا بیس ہیں اس میں نمبرز بولینس ٹیکس اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ساؤنڈس امیجز ویڈیو اینیمیشن جو جی میں آئے اسے اسٹور کریں پرانے زمانے میں ایون اگر آپ کے پاس خاصی تعداد میں ڈیٹا ہوتا تھا آپ انہیں ایک ہی طرح کے ڈیٹا بیسز میں اسٹور کرتے تھے وہ کہلاتے تھے flat file databases flat file databases جو تھے یہ ایک بڑی سی ٹیکسٹ فائل ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر سارے کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا تھا ساری کی ساری ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ اس لمبی سی ٹیکسٹ فائل میں رکھی جاتی تھی اور اس میں جو مختلف ڈیٹا ایلیمنٹس تھے ان کے بیچ میں یا تو ٹیبیں ڈال دی جاتی تھیں یا پھر کامرس ڈال دیے جاتے تھے اور اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض بعض ڈیٹا آئٹمز وہ گروپ کیے جاتے تھے ایک ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا تھا تو وہ ایک گروپ کی صورت میں لکھے جاتے تھے اس گروپ کو ریکارڈ کہا جاتا تھا اور جب بھی ایک ریکارڈ ختم ہوتا تھا اس کے بعد ایک ڈیلیمیٹر ڈال دیتے تھے کہ جناب پہلا ریکارڈ ختم ہو گیا اب دوسرا شروع ہو رہا ہے پھر ڈیلیمیٹر ڈال دیتے تھے دوسرا ختم so and so for delimiter عموماً کوئی خاص کوئی اسپیشل کیریکٹر ہوا کرتا تھا یہ جو ورٹیکل بار ہے it was a very popular delimiter in those days اس سے بتایا جاتا تھا کہ ریکارڈ کی باؤنڈری کہاں پہ ہر ریکارڈ کے اندر جیسے میں بتایا کہ ریلیٹڈ ڈیٹا آئٹمس ہوتے تھے ان ریلیٹڈ ڈیٹا آئٹمس کو فیلڈ کہا جاتا تھا یعنی ایک ریکارڈ جو ہے it's a group of fields اور ہر فیلڈ میں کوئی ایک پرٹیکولر ڈسٹنکٹ ڈیٹا آئٹم رکھا جاتا تھا کہ ایج اس میں رکھ دی نام اس میں رکھ دیا تاریخ پیدائش یہاں پہ رکھ دی تو یہ چیزیں جس میں جاتی تھی انہیں فیلڈس کہا جاتا تھا اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ایک پرسن کے بارے میں ہوتی تھی تو ایک پرسن کے بارے میں جتنے فیلڈز ہوتے تھے ان کو ہم ایک ریکارڈ کرتے تھے اور ایک جو یہ فلیٹ فائل ڈیٹا بیس تھا it's a collection of those record تو یہ ایک فلیٹ فائل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ جو بڑی سی چیز ایک ہے یہ ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کے چھوٹے چھوٹے کچھ حصے ہیں یہ حصے جو ہیں یہ کیا ہے یہ فیلڈز ہیں اور جہاں پہ ریکارڈ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ڈیلیمیٹر ہے یہاں پہ ہم نے ایک ورٹیکل بار یوز کیا گیا یوز کیا ہے ایک اور ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے بعد اس کے بعد بھی ڈیلیمیٹر ہے اس ڈیلیمیٹر کے بعد ایک اور ریکارڈ ہے اس کے بعد ایک اور ایک اور ایک اور so flat file database is collection of these record یہ سیکوینشلی سارے کے سارے ریکارڈ رکھے ہوئے ہر ریکارڈ کے بعد ایک ڈیلیمیٹر آتا ہے اور ہر ریکارڈ کے اندر مختلف فیلڈز ہوتے ہیں ڈیٹا فیلڈز جنہیں کہا جاتا ہے اور ہر ڈیٹا فیلڈ میں کوئی ایک ڈیٹا کا آئٹم رکھا جاتا ہے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک typical flat file database actually کیسے لگتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پہلا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹا نہیں ہو ایک لحاظ سے جتنا بھی ڈیٹا بعد میں رکھنا ہے اس کے ٹائٹل سے ہیں اس کے بعد ڈیلیمیٹر ہے اس کے بعد اصل ڈیٹا شروع ہوتا ہے تو پہلے ہم نے ایک کتاب کا ٹائٹل لکھا ہے اس کے بعد اس کے آتھر کا نام لکھا ہے اس کے بعد اس کے پبلشر کا نام لکھا ہے سو اینڈ سو فورتھ تو اس میں کئی ریکارڈ ہیں اور ہر ریکارڈ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ورٹیکل بار ہے اور ریکارڈ کے بیچ میں جو آئٹمس ہیں ان کو ہم نے کس طرح علیحدہ کیا ہوا ہے کامرس کے ذریعے تو کامرس کے ذریعے بھی بعض لوگ کرتے تھے اور بعض لوگ جو تھے وہ ٹیب کیریکٹر کے ذریعے کرتے تھے so this is a flat file it's a flat file database اس کا پہلا ریکارڈ جو جیسے نے بتایا اس میں ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے صرف ڈیٹا کے ٹائٹلس ہیں دوسرا ریکارڈ جو ہے وہاں سے ایکچوئل ڈیٹا شروع ہوتا ہے اور تیسرا ریکارڈ اور چوتھا ریکارڈ اور پانچواں ریکارڈ آل تو یہ جناب فلیٹ فال ماڈل ہے اس میں پرابلمس ہیں بعض اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ کہ اس میں چیزوں کو سرچ کرنا بہت مشکل ہے اگر میں نے کوئی چیز میں تلاش کرنی ہو تو میں اوپر سے شروع ہوں گا اور نیچے تک جاؤں گا اور تلاش کروں گا پھر جا کے ایک ایک ڈیٹا آئٹم کو دیکھوں گا پھر جا کے میرا کام ختم ہوگا اس میں اگر میں نے یہ کرنا ہو کہ جناب صرف جو پانچواں فیلڈ ہے نا سارے کے سارے ریکارڈس کا اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں نے ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہو اس کے لیے مجھے اوپر سے نیچے جا کے سارے کی ساری فائل کو ریڈ کرنا پڑے گا تب جا کے میں وہ رپورٹ جنریٹ کر سکوں گا تو مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ کچھ بھی تلاش کرنا ہو اس کے لیے ساری کی ساری ساری فائل جو ہے اس میں جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کو سیکوینشلی سب کو مجھے پڑھنا پڑتا ہے میں نے کوشچن پوچھنا ہو کہ جناب وہ مجھے ساری کتابیں بتائیں جو ایک خاص آتھر نے لکھی اس سوال کا جواب لینے کے لیے مجھے ساری کی ساری فائل جو پڑھنی پڑے گی مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب کون سی ایسی کتابیں ہیں جو ان سٹاک ہیں اس کے لیے بھی مجھے ساری کی ساری فائل پڑھنی پڑے گی this is very time consuming کہ ذرا سے کام کے لیے ساری فائل پڑھنی پڑ جاتی ہے وہ بھاتا والا لیکن پھر بھی اگر آپ کا تھوڑا سا چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ ہے اس میں چند کلو بائٹ یا few tens of kilobytes جتنا ڈیٹا ہے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک کام چل جاتا ہے ڈیفیشنٹ فور دیٹ لیکن when you talking about million of items اور بلینس آف آئٹمس اور ٹریلینس آف آئٹمس کام نہیں چلے گا ذرا سی میں بات پوچھوں گا اس کا جواب آدھے گھنٹے میں آئے گا اب میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ اسکیم دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آلٹرنیٹ اسکیم جو ہے یعنی وہ جو ہم ایک ٹیبولر اپروچ لے سکتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم سیکوینشلی چیزوں کو لکھیں ہم نے ٹیبل کی صورت میں لکھا یعنی روز ہیں کالمس ہیں اس میں ہر رو جو ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کو ریکارڈ دکھایا تھا وہ والی چیزیں جو ہے ایک رو میں جاتی ہیں اور ہر رو میں جو ایلیمنٹس ہیں رو کے ایلیمنٹس ہیں اس میں وہ فیلڈس ہیں جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس ٹیبل کی ہر رو جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اور انٹرسٹنگ بات اس ٹیبل کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ہر کالم جو ہے نا اس میں ایک ہی جیسا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس میں فیلڈس ہیں روز ہیں بالکل پرانے طریقے کی طرح بالکل فلیٹ فائل کی طرح لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں نسبتاً بہتر ریپرزینٹیشن مل رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ریکارڈ ہمیں ایک نظر میں نظر آ جاتا ہے ہمیں کچھ یوں یوں کر کے ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور ہمیں پتا ہے کہ اس ریکارڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں اس کے علاوہ ہر کالم میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس کو میں شارٹ کر سکتا ہوں اس پورے کے پورے ٹیبل کو میں بڑی آسانی سے کسی بھی کالم کو ریفرنس بنا کے میں شارٹ کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے فار ایگزامپل میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فلانے آتھر نے کتنی بکس لکھی ہیں جو کہ میرے ڈیٹا بیس میں اس کے لیے یہ جو آتھر والا کالم ہے نا اس کے ذریعے میں شارٹ کر دوں گا تو ہر آتھر کی ساری کی ساری بکس ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گی اس ڈیٹا کو پھر فردر اینالائز کرنا اور فائنڈ کرنا کہ فلانے آتھر نے کتنا کام کیا وہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر میں فائنڈ کرنا چاہوں کہ جناب ٹین چیپسٹ بکس کون سی ہیں ٹین موسٹ ایکسپینسو بکس کون سی ہیں اس کو بھی میں ایک شارٹ کے ذریعے خاصی آسانی سے کر سکتا ہوں سب سے بڑا فائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی اور فیلڈ ایڈ کرنا ہو میں نے آتھر کی ڈیٹ آف برتھ کا فیلڈ ایڈ کرنا ہو تو فلیٹ فائل میں میں پاگل ہو جاؤں گا ہر جگہ پہ وہ ڈال ڈال کے لیکن ٹیبل کی صورت میں all have to do is add another column which is much more elegant as compare to the flat file situation تو یہاں ہمارا کنکلوژ یہ ہے کہ یہ ٹیبلر اپروچ جو ہے it's better than the flat file approach اور اس کے بارے میں اپنی ڈسکشن اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تو جناب آج ہم نے ڈیٹا مینجمنٹ جو ہوتی ہیں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی اور ان کے بارے میں سوچا کہ ان ایشوز کو ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فلیٹ فائل ڈیٹا بیس کی بات کی اور آج ہم نے یہ ٹیبلر اپروچ کا ایک نیا تھریڈ بھی شروع کیا ہے اور اس تھریڈ کو ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے اگلی دفعہ ہمارا آخری اور چوتھا لیکچر جو ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا ہے وہ ہے اور نہ صرف وہ اس سیریز کا چوتھا لیکچر ہے آج والے لیکچر کی کنٹینیوشن بھی اگلی دفعہ ہے تو آج جو ہم نے یہ ڈسکشن شروع کی تھی اس کو اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے خاص طور پہ اگلی دفعہ ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کی بات کریں گے اور ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہے آپ کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں گے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ